اردو کا پہلا ناول مراد العروس تحریر ڈپٹی نذیر احمد پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام باپ تیرواں اصغری پر ماما کا پہلا وار ایک دن برسات کے موسم میں بادل گھرا ہوا تھا ننھی ننھی پھوار پڑ رہی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی محمد کامل نے کہا آج تو کڑھائی کو دل چاہتا ہے لیکن بشرط یہ کہ تمیز دار بہو اہتمام کریں اصغری کوٹھے پر رہا کرتی تھی اس کو خبر نہیں کہ محمد کامل نے کڑھائی کی فرمائش کی ماما عظمت گھی شکر بیسن وغیرہ سامان لے آئی اور محمد کامل سے کہا صاحبزادے لیجئے سب سودا تو میں لے آئی جاؤں بہو صاحب کو بلا لاؤں کوٹھے پر گئی تو ازغری سے کڑھائی کا کچھ تذکرہ تک نہیں آیا اسی طرح الٹے پاؤں اتر آئی اور کہا بہو کہتی ہیں میرے سر میں درد ہے ماما عظمت سے معمولی کھانا تو پک نہیں سکتا تھا کڑھائی کیا خاک تلتی سب چیزوں کا ستیا ناس ملا کر رکھ دیا کس چاؤ سے تو محمد کامل نے فرمائش کی تھی بد مزہ پکوان کھا کر بہت اداس ہوا کوٹھے پر گیا تو بی بی کو دیکھا بیٹھی ہوئی اپنا پائجامہ سی رہی ہیں جی ہی جی میں ناخوش ہوا کہ این سینے کو سر میں درد نہیں اور ذرا کڑھائی کو کہا تو درد سر کا بہانہ کر دیا یہ پہلی ناخوشی محمد کامل کو ازغری سے پیدا ہوئی اور دستور ہے کہ میاں بیبیوں میں بگاڑ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پیدا ہوتا ہے ازبس کے اکثر چھوٹی سی عمر میں بیاہ ہو جاتا ہے خدا کے فضل سے عقل مصلحت اندیش نہ میاں میں ہوتی ہے نہ بی بی میں اگر ذرا سی بات بھی خلاف مزاج دیکھی تو میاں اپنے کو اکڑے بیٹھے ہیں اور بیوی الگ منہ اندھائے لیٹی ہیں اور جب ایک جگہ کا رہنا سہنا ہو تو مخالف کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بیشتر واقع ہونا کیا تعجب ہے یہ مخالفت کثرت سے ہوتے ہوتے دونوں طرف سے لحاظ اور پاس جاتا ہے اور تمام عمر جوتیوں میں دال بڑھتی رہتی ہے سب سے بہتر تدبیر یہ ہے کہ میاں بی بی شروع سے اپنا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ صاف رکھیں اور ادنا رنجش کو پیدا نہ ہونے دیں ورنہ یہی چھوٹی چھوٹی رنجشیں جمع ہو کر آخر کو فساد عظیم ہو جائیں گی اور رنجش کو پیدا نہ ہونے دینے کی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی ذرا سی بات بھی خلاف مزاج واقع ہو اس کو دل میں نہ رکھیں اگر محمد کامل بی بی سے بطور شکایت پوچھتا کہ کیوں صاحب ذرا سا کام نہ ہو سکا تم سے اور درد سر کا بہانہ کر دیا اسی وقت دو چار باتوں میں معاملہ طے ہو جاتا اور ماما عظمت کی فطرت کھل پڑتی لیکن محمد کامل نے منہ پر تو لگائی مہر اور دل میں دفتر شکایت لکھ چلا اصغری کو محمد کامل کی کم التفاتی سے کھٹکا ہوا اور سمجھی کہ خدا خیر کرے لڑائی کا آغاز نظر آتا ہے ساس کو دیکھتا تو ان کو بھی کسی قدر مقدر پایا حیرت میں تھی کہ الہی کیا ماجرا ہے پیشکش سید عرفان علی ڈاٹ کام